الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد معزز ناظرين ومشاهدين ومشاهدات يا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں اس سے پہلے حجت الوداع میں میدان عرفات میں آپ نے جو خطبہ دیا تھا اور اس خطبے کے اندر آپ نے جو امت کو انسانیت کو وصیتیں اور نصیحتیں فرمائی تھیں ان کی ان کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے ہو چکا ہے آپ نے حجر الوداع میں قربانی کے دن بھی خطبہ دیا تھا لوگوں کو نصیحت اور وصیت فرمائی تھی آج کے درس میں قربانی کے دن آپ نے جو وصیتیں کی تھیں امت کو حجاج کرام کو مسلمانوں کو ان وصیتوں کا ذکر آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین ان وصیتوں پر آپ سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی سنت پر دین پر قائم رکھے آمین آئیے ان وصیتوں کو آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی شہادت حاصل کر رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مختلف حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہے ساری باتیں جسے میں آپ کے سامنے مختلف حدیثوں سے جمع کر کے پیش کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمائی ان زمانہ قدیثتار کہیت ہی یوم خلق اللہ السلامات ولاسن تو اتنا اشرا شہرن مینہ اربعۃ الحرم طلاف متوالیات القعدہ المحرم و رجب و مغرب الزیبین و شعبان کی زمانہ گھوم پھر کر کے اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق فرمائی تھی سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے ہیں تین تو لگاتار آتے ہیں ایک ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم یہ تینوں لگاتار آتے ہیں کے بعد دیگر آتے ہیں وہ رجب و مدر الدی بین جماعت و شعبان اور مدر کا رجب جو جماعت الاخرا اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے اس میں جو آپ نے بات بتائی کہ زمانہ گھوم پھر کر کے اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اللہ رب العالمی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا مطلب یہ ہے کہ جو چار مہینے حرمت والے ہیں ان مہینوں کے تعلق سے عربوں نے ایک نئی چیز پیدا کر رکھی تھی جسے نسی کہا جاتا ہے نسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا وہ مہینے جو حرمت والے مہینے تھے جن میں قتال کرنا جنگ کرنا حرام کر دیا گیا تھا جب عرب کے لوگ اس مہینے میں قتال کرنا چاہتے تو اس مہینے کو حلال کر لیتے اور اس مہینے کا کوئی اور دوسرا نام دے دیتے وہ مہینہ جس میں قتال کرنا منع نہیں تھا مثال کے طور پر محرم کا مہینہ ہے تو محرم کے مہینے میں اگر وہ جنگ کرنا چاہتے تو اس مہینے کا نام وہ شابان دے دیتے یا رمضان دے دیتے اور کوئی اور مہینہ دے دیتے اور اس مہینے میں قطار کر لیتے اس کے بعد جب وہ مہینہ آتا تو اس مہینے کو پھر یہ لوگ حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے تھے تو ان کا یہ جو عمل تھا اس عمل سے مہینوں کی ترتیب باقی نہیں رہتی تھی مہینوں کی ترتیب میں تبدیلی ہو جاتی تھی نمبر ایک نمبر دو جو مہینہ حرمت والا تھا اس مہینے کی حرمت کو پامال کر دیتے تھے حقیقت میں تو وہی مہینہ رہتا تھا اگرچہ اس کا کوئی اور نام دے دیا جائے جیسے محرم کا مہینہ تو محرم ہی کا مہینہ ہے آپ اسے کوئی بھی نام دے دیں لیکن وہ محرم کا مہینہ رہے گا تو محرم کے مہینہ حرمت والا مہینہ تو اسے دوسرا نام دے دیتے تھے تو اسی کو نسی کہا گیا تو ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ اب چونکہ مکے پر جزیرت العرب پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا ہے لہذا اب ان کی بات نہیں چلے گی اور مہینوں کی ترتیب جو اللہ نے بنائی ہے اور جو مہینے حرام قرار دیے گئے ہیں جن مہینوں کے اندر قتال کرنا حرام ہے ان وہ مہینے اپنی حالت پر باقی رہیں گے ان میں کمی آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا تقدیم اور تاخیر نہیں کی جائے گی یہ آپ کے بیان کرنے کا مقصد ہے پھر آپ نے کیا فرمایا ایو شاعر ہاتھ یہ کون سا مہینہ ہے قلنا اللہ رسول عالم تو لوگوں نے کہا یہ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں فسا کتا تو آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر حتہ دونن نہ ان نہ و سمی ہے بغیر اس میں ہی یہاں تک کہ ہم نے گمان کر لیا کہ آپ اس مہینے کا کوئی اور نام دے دیں گے کال علیہ صد الحجہ تو آپ نے کہا کہ عید الحجہ کا مہینہ نہیں ہے کلنا بلا تو لوگ کہتے ہیں صحابہ رام نے کہا کہ ضرور کالا بلدین پھر آپ نے پوچھے کون سا شہر ہے کون سا یہ شہر ہے اللہ اللہ رسول عالم تو صحابہ کہتے کہ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں فاسا کہتا تو آپ خاموش رہے کچھ دیر حتیٰ ان سیوسمی سمی ہے بغیر اس میں ہی یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ آپ اس مہینے کا نام کچھ اور رکھ دیں گے پھر آپ نے کیا فرمایا علیہ صلیٰ کیا یہ مکہ شہر نہیں ہے کیا یہ جو ہے مکہ شہر نہیں ہے قلنا بلا ہم نے کہا کہ ضرور پھر آپ نے کہا ایو یومن حاضا یہ کون سا دن ہے قلنا اللہ رسول عالم تو آپ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے تاکہ سارے لوگ متوجہ ہو کر کے گفتگو کو سنیں اس لیے آپ نے سوال کیا تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ کون سا دن ہے تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو آپ پھر تھوڑی دیر خاموش ہو گئے یہاں تک کہ صحابہ کرام کے گمان ہونے لگا کہ اس کا کوئی اور نام رکھ دیں گے تو آپ نے کہا کہ اللہ سیام النحر کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے یہ خطبہ قربانی کے دن دیا تھا کلنا بلا تو آپ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور تمہارے بھی نے کیا فرمایا ان دما اکم اموا الکم و اراد کم حرام علیکم کا حرمت یوم ہادا فی بلد کم ہادا فی کم ہادا آپ نے یہ باتیں حجت الوداع کے اندر بھی فرمائی تھی کیا فرمایا تھا آپ نے کہ تمہارے خون تمہارے مال تمہاری عزتیں تم پر ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسے حرمت والا دن ہے حرمت والا شہر ہے حرمت والا مہینہ ہے یعنی تعظیم والے دن تعظیم والا مہینہ تعظیم والا شہر لہذا ایک دوسرے کی تعظیم کرنا ایک دوسرے کا کے حقوق کا خیال رکھنا ایک دوسرے کے مال کی حفاظ کرنا عزتوں کی حفاظ کرنا یہ کیا ہے یہ ضروری ہے ایک مسلمان کے اوپر کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ المسلم اخ المسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے لا ظلم ہو اس پر ظلم نہیں کرتا ولا اخذل ہو نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے ولا یہ حقیر ہو اور نہ اس کو حقیر جانتا ہے پھر آپ نے کہا کہ تقوا یہاں پر ہے تین مرتبہ آپ نے فرمایا اور اپنے سینے کی طرف آپ آپ نے نے اشارہ فرمایا فرمایا پھر کیا بے حسب من حقیر اخا المسلم انسان کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے کل المسلم مسلم المسلم حرام الدم ہو مال ہو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا خون سب کا مال سب کی عزت حرام ہے یعنی ان سے کھلواڑ کرنا جائز نہیں ہے تو آپ نے چونکہ بڑی اہم باتیں تھیں خون اور عزت اور مال کا معاملہ تھا اس لیے دوبارہ آپ نے یہاں پر لوگوں کو نصیحت فرمائی اور نصیحت فرمائی یہ صحیح مسلم روایت پھر آپ نے کیا فرمایا وسط القعن اور تم سب کے سب رب سے ملاقات کرو گے فیص الکم علکم تو وہ تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا یعنی تم کون سا عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا یہ دوسری بات گویا کہ آپ نے فرمائی کہ ہر انسان کے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا لہذا انسان وہ عمل کرے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے اور کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو اہم شرطیں ہوتی ہیں ایک تو انسان کے اندر اخلاص کو پائے جانا اور دوسرے یہ کہ اللہ کے سل کی سنت کے مطابق اس عمل کا انجام دینا یہ دو اہم چیزیں ہیں دو اہم شرطیں ہیں جو کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے یرج اللہ فلیہ عمل یا عمل عمل صالحہ ولا عشرق بے عبادت رب احدہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی کا یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو عمل صالح کب ہوتا ہے جب انسان خالص اللہ کے لیے کرتا ہے ریا کاری سے بچتے ہوئے اور نبی کی سنت کے مطابق کرتا ہے نبی کی سنت کے مطابق کرتا ہے تو اس طریقے سے یہ دو عمل یہ دو بنیادی شرط ہے آپ نے ایک حدیث فرمایا کہ من عمل عمل اللہ سے علیہ امرنا فاورت جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے حرکت کیوں مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا لہذا سنت کے مطابق کا ہونا اور انسان کا مخلص ہونا یہ دو بنیادی شرطیں ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے پھر آپ نے کیا فرمایا اللہ فلا ترج اور یہاں دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ انسان کا عمل برباد ہو جائے گا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا نیک عمل ہوگا تو بھی برا عمل ہوگا تو بھی سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا جی قیامت کے دن حساب لیا جائے گا دوبارہ لوگ زندہ اٹھائے جائیں گے یہ دنیا یہیں ختم نہیں ہو جائے گی زندگی ہی نہیں ختم ہو جائے گی دنیا تو ختم ہو جائے گی یہ دنیا لیکن انسان کو دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا جی اللہ فلاں طرز اوباد بولال علی ببا میرے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنا شروع کر دو یعنی قتال کرنا شروع کر دو آپس میں پھر آپ نے فرمایا اللہ علیہ شاہد الغائب تم میں سے جو حاضر ہیں وہ غائب کو ہماری بات پہنچا دیں فلاں اللہ ہو یقون ہو ہو سکتا ہے کہ جس کو بات پہنچائی جاتی ہے جس کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ ان لوگوں سے زیادہ سوجھ بوجھ والا ہو زیادہ یاد کرنے والا ہو جو آدمی سننے والا ہوتا ہے یعنی ہو سکتا ہے ایسا کہ جسے آپ اپنا علم پہنچا رہے ہیں اس آدمی کے پاس زیادہ فقہ ہو زیادہ بصیرت ہو زیادہ سوجھ بوجھ ہو سننے والے سے زیادہ یا بیان کرنے والے سے زیادہ ایسا ہو سکتا ہے پھر آپ نے کہا کہ اللہ البلق اللہ البلق کیا میں نے پہنچا دیا کیا میں نے پہنچا دیا یہ بات آپ نے حضرت الوداع میں یعنی میدان عرفات میں بھی آپ نے یہ بات فرمائی تھی اور لوگوں کو گواہ بنایا تھا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو آپ لوگوں تک نہیں پہنچا دیا سب نے کہا تھا کہ ضرور تو اللہ رب العالمین تو آپ نے اللہ کے یعنی آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تو گوا رہا تو گوا رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے ہر جگہ نہیں ہے تو آپ نے قربانی کے دن یہ وصیتیں فرمائیں اس طریقے سے ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے لوگوں سے پوچھا کون سا دن ہے تو لوگوں نے کہا کہ یوم مل اکبر حج اکبر کا دن ہے حج اکبر کا دن قربانی کے دن کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن حج کے اعمال سب سے زیادہ کیے جاتے ہیں قربانی کے دن جمر اقبا کی رمی ہوتی ہے اس کے بعد طواف کیا جاتا ہے صحیح کیا جاتا ہے بال بڈائے جاتے ہیں قربانی ہوتی ہے پانچ اعمال گویا کہ اس دن کیے جاتے ہیں جی ہاں تو اس لیے اسے حج اکبر کا دن کہا جاتا ہے اور یہ ہر دن ہر سال ہوتا ہے قربانی کا دن حج اکبر کا دن ہمارے یہاں لوگ جب جمعہ کے دن عرفہ کا دن پڑے تو اسے حج اکبری کہتے ہیں حالانکہ حج اکبر کا دن ہر سال آتا ہے قربانی کے دن کو حج اکبر کا دن کہا گیا یہ حج اکبری نہیں ہے دن جمعہ پر جانے سے انسان کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر لیتا جب تک انسان مخلص نہیں ہے حلال کمائی نہیں ہے ریاکاری سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے اور نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق حج نہیں کرتا ہے اپنے سینے کو وہ پاک نہیں رکھتا ہے یہ تمام چیزیں جب تک نہیں ہوتی ہیں اس وقت تک انسان کا حج حج مقبول نہیں بنتا لہذا حج اکبری جمعہ کے دن عرفہ پر جانے سے نہیں ہو جاتا ہر دن ہر سال حج اکبر کا دن آتا ہے وہ قربانی کا دن پھر آپ نے کیا فرمایا ان نتما خرمتی تمہارے خون تمہارے مال تمہاری عزتیں تمہارے درمیان ایک دوسرے پر حرام ہے جیسے حرمت والے دن ہیں اور یہ تمہارا شہر حرمت والا شہر ہے یعنی جیسے حرمت والے شہر میں یعنی مکے کے اندر جو جانور وغیرہ ہیں چڑیا وغیرہ ہیں ان کا شکار نہیں کیا جائے گا شکار نہیں کیا جائے گا ان کو نہیں بھگایا جائے گا کیوں نہ ہی وہاں درختی جو وہ قدرتی درخت ہیں ان کو اکھاڑا بھی نہیں جائے گا یعنی اتنی زیادہ حرمت ہے وہاں کی پھر آپ نے کیا فرمایا اللہ جن جان ان علانب سے ہی کوئی بھی مجرم اپنے جرم کا ذمہ دار ہے زمانۂ جالیت میں کیا تھا کہ ایک آدمی اگر کسی کو قدر کرتا تھا تو اس کے بدلے پورے خاندان پورے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا قتل کرنے والا کوئی اور ہے لیکن دوسرے کو قتل کر دیا جاتا تھا تو یہ اس سے ہمارے بھی نے منع فرمایا اور قرآن نے فرمایا ہے کہ کلو نب سنگھ بیما قصبت انسان جو کماتا ہے وہی اس کا ذمہ دار وہی اس اس, اس, اس اسی سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا ولا اور دوسرے آدمی فرمایا ولا تذر و واضر تم ذرا اخرا کہ کوئی بھی انسان کوئی نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو جو کرے گا وہی ذمہ دار ہوگا اسی کو قتل کیا جائے گا دوسرے کو نہیں قتل کیا جائے گا جو قاتل ہے اسی کو قصاص میں قتل کیا جائے گا یہ نہیں کہ اس کے بدلے پورے خاندان کے لوگوں کو قتل کر دیا جائے یہ ظلم اور جاتی ہے عدل و انصاف کے خلاف ہے لہذا یہ دین عدل و انصاف والا ہے تو نبی نے فرمایا کہ ہر مجرم وہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہے دوسرا ذمہ دار نہیں ہوگا باپ کرے گا تو باپ ذمہ دار ہوگا اور گھر کا کوئی بھی فرد کرے گا وہ ذمہ دار ہوگا ایسا نہیں کہ دوسرے آدمی کو ذمہ دار بنا دیا جائے اللہ جن جان دی کوئی بھی مجرم اپنے اولاد پر جرم نہ کرے ولا مولود ولا اللہ والد ہی اور نہ ہی مولود یعنی جو بچہ ہے لڑکا ہے اپنے والد پر جرم کرے یعنی کسی کو اجازت نہیں دی گئی اس بات کی سب اپنے عمل کے ذمہ دار اللہ و ان شیطان آگاہ ہو جاؤ شیطان شیتان ابدا فی بلا کمہد ابدا اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہارے شہر کے اندر اس کی عبادت کی جائے تمہارے شہر میں اس کی عبادت کی جائے ایسا نہیں ہوگا یعنی شیطان کی بات وہاں نہیں کی جائے گی ولاکن سطک فیمر فصیحی لیکن تم اپنے ان اعمال میں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو معمولی سمجھتے ہو تم اس کی اطاعت کرو گے تو اس سے راضی ہو جائے گا یہ تلمیجی کی روایت ہے ابن ماجہ کی روایت امام البان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا مطلب یہ ہے کہ ریا کاری کرو گے اور اس طریقے دکھاوے کے لیے کام کرو گے تو بھی اسے خوش ہوگا کیونکہ ریا کاری بھی شرک ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی ناجائز ہے ہمارے بھی نصب نہ فرمایا تو آپ نے یہ بھی وصیت فرمائی امت کو اور لوگوں کو اس طریقے سے ایک تیسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ ان المسلم اخ المسلم کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے فلاح یہ مسلم عقی شعین علامہ نفس ہی کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی میں سے کسی چیز کو حلال کر لے مگر وہ جو پے نفس کے لیے حلال کرتا ہے یعنی جیسے یعنی وہ یعنی وہ دوسرے مال کو حلال نہیں کر سکتا پہنڈیا جیسے وہ اپنے مال کو دوسرے کے لیے حلال نہیں کرتا ایسے ہی دوسرے کا مال اس کے لیے حلال نہیں کہ اس کے مال کی چوری کرے ٹکیتی کرے بغیر اجازت کے بغیر مرضی کے اس کا مال یہ جائز نہیں ہے حرام ہے شریعت کے اندر اور کسی کا بھی مال ہو ایسا نہیں کہ صرف مسلمان غیر مسلم کے بھی مال کی گارنٹی ہے اس کے جان کی گارنٹی اس کی عزت کی گارنٹی دین اسلام کے اندر چونکہ آپ کے سامنے سارے مسلمان تھے صحابہ تھے اس لیے آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا ورنہ یہ حکم سب کے لیے ہے ہر ایک کی جان اور عزت محفوظ ہے شریعت کے اندر چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو جی ہاں اگر کوئی غیر مسلم لڑکی پر دسترازی کرے گا یا اس کے ساتھ زنا کرے گا تو اس پر بھی کوڑے لگائے جائیں گے اگر وہ شادی شدہ ہے نہیں ہے تو شادی شدہ تو اس کو رجم کر دیا جائے گا ایسا نہیں غیر مسلم لڑکی کے ساتھ زنا کرنے پر چھوٹ ہے نا عزب اللہ کسی کے ساتھ چھوٹ نہیں ہے یہ دین سب کے لیے ہے ساری انسانیت کے لیے جی ہاں پھر آپ نے کیا فرمایا اتق اللہ ربکم اللہ تعالیٰ سے ڈرو خم سکم پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو وسوم و شاہ اور اپنے مہینے کا روزہ رکھو یعنی رمضان کے روزے رکھو وہ ادو زکوۃ اموالکم اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو وہ عطی ادا امرکم اور جو تمہارے حکمراں ہیں ان کی اطاعت کرو جو تمہارے حکمراں ہیں بادشاہ ہیں ان کی اطاعت کرو جنت ربکم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ تو اس حدیث میں آپ نے پانچ چیزوں کی وصیت فرمائی اللہ سے ڈرنے کی نماز پڑھنے کی روزہ رکھنے کی زکوٰۃ دینے کی اور جو حکمراں اور بادشاہ ہیں ان کی اطاعت کرنے کی ان کی بات ماننے کی کیونکہ اگر ان کی بات نہیں مانیں گے تو دنیا کے اندر بد امنی ہوتی ہے اور عزت اور آبرو جان مال کسی کی محفوظ نہیں رہتی ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے حکمراں کی اطاعت کرے مسلمان حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے اور ان چیزوں میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہو اگر اللہ کی معاشیت میں ہے تو کسی کی بات نہیں مانی جائے گی لیکن ان کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا آپ بات نہ مانیں لیکن بات نہ ماننے کو تب مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے خلاف خروج کریں گے بغاوت کریں گے ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں گے اکسائیں گے نہیں حرام شریعت کے اندر جی ہاں حتیٰ کہ بادشاہ اگر ظالم ہی کیوں نہیں ہے تو بھی اس کی بات ماننا ضروری ہے اس کے اطاعت سے نکل جانا اس کے خلاف خروج کرنا یہ حرام ہے بربادی ہے یہ خوارج کی پہچان ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے یہ روایت ترمیزی کی ہے انہوں نے بھی حسن صحیح کہا ہے اور امام رماعی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا چوتھی روایت آتی ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے سن فرمایا الناس اے لوگو ان رب واحد تمہارا رب کیا ہے ایک ہے وہ ان ابا کم تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے اللہ اللہ فضل علیہ عربین اجمی کسی عربی کو کسی اعظمی پر ولا ان اعلیٰ عربی نہ کسی اعظمی کو کسی عربی پر ولا احمر اعلیٰ اسود نہ کسی گورے کو کسی کالے پر ولا لسود اعلیٰ احمد اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اللہ بھی مگر تقوا سے ان نہ اکرم کم اللہ اندالم تم میں سب سے زیادہ معزز ہوا ہیں جو زیادہ متقی اور پرہیزگار یہاں پر ہمارے نبی نے انسان کی اصل بیان کیا کہ ہر انسان کی اصل ایک ہے سب آدم اور ہوا سے پیدا کیے گئے سب کا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے اور سب ایک ہی مادے سے ایک ہی نطبے سے پیدا کیے گئے ہیں اور سب کی پیدائش کا طریقہ بھی ایک ہی ہے اور سب کے لیے موت بھی ہے کوئی زندہ رہنے کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا تو یہ سب کی اصل ہے یہ لہذا اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ کوئی رنگ کسی کا رنگ گورا ہو گیا کوئی کسی خاندان میں پیدا ہو گیا کسی کا رنگ کالا ہو گیا یا کوئی عرب میں پیدا ہو گیا کوئی عجم کے اندر پیدا ہو گیا یہ بذات خود کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے فضیلت کی بات کیا تقوار پرہیزگاری کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں سب کے ساتھ ہیں اس میں انسان کی کوشش اور اس کے انتخاب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے انسان اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہتا ہے وہاں نہیں پیدا ہوتا یا جس خاندان میں پیدا ہونا چاہتا ہے وہاں نہیں پیدا ہوتا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہوتا اس میں انسان کی مرضی داخل نہیں ہوتی نہ اس کے مرنے میں نہ اس کے پیدا ہونے میں نہ اس کی شکل و صورت میں اور نہ اور چیز کے اندر یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اللہ جس کو چاہے مرد بنا دے جس کو چاہے عورت بنا دے ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت مرد بن جائے مرد عورت بن جائے انسان کی مرضی نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو جہاں چاہتا ہے اللہ حکمت والا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے اس خاندان میں اس معاشرے میں اس ملک کے اندر اس میں انسان کی مرضی نہیں ہوتی کہ میں فلاں ہی خاندان کے اندر پیدا ہوں ایسا نہیں ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے اصل بیان کی لہذا اصل جو بنیاد ہے وہ تقوا ہے اللہ کا خوف اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دین پر عمل کرنا یہ اصل بنیاد پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا اللہ حلبل کیا میں نے بتا دیا پہنچا دیا تو لوگوں نے کہا کہ ضرور پھر آپ نے کہا کہ تم میں سے جو حاضر ہے غائب کو پہنچا دے یہ احمد کی روایت ہے اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا پانچویں حدیث یہ ہے اس کے تعلق سے کہ آپ نے کیا فرمایا جب قربانی دن آپ نے خطبہ دیا تو اس میں آپ نے یہ بھی بتایا نظر اللہ عمران سمیہ مقالتی اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیثوں کو سنتا ہے میری باتوں کو سنتا ہے اس میں اہل حدیث کے لیے محدثین کے لیے ہمارے نبی کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا جو میری باتوں کو سنتے ہیں فب اللہ پھر اسے دوسروں تک پہنچا دیتا ہے فرب فرب حامل فقہ غیر فقی ہو سکتا ہے کہ جو حدیثوں کو سننے والا ہو یا فقہ کو اٹھانے والا ہو غیر فقی ہو ممکن ہے ورب حامل فقہ اور ہو سکتا ہے کہ جو علم لینے والا ہے فقہ کو اٹھانے والا یعنی علم لینے والا ہے سننے والا ہے علا من ہو افقامن وہ اس آدمی کی طرف بات کو لے کر کے جائے جو اس سے زیادہ سوج بوجھ رکھنے والا ہو زیادہ سمجھدار ہو ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے عام طور پر بھی کہ سننے سنانے والے زیادہ سننے والے میں لوگ عقل مند ہوتے ہیں یا اس طریقے سوجھ بوجھ والے ہوتے ہیں زیادہ یعنی اس حدیث کو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں جی ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے صلاح صلی علیہ قلب و مومن تین چیزیں ایسی ہیں جس میں کہ اگر وہ تین چیزیں پائی جائیں تو مومن کے دل میں کینہ داخل نہیں ہو سکتا یعنی وہ تین چیزیں جس مومن کے اندر پائی جائیں اس مومن کے دل کے اندر کینا کپٹ نہیں ہو سکتا سب سے پہلی بات اخلاص العمل اللہ اللہ کے لیے خالص عمل کرنا ریاکاری سے بچ کر کے خالص اللہ کے لیے عمل کرنا وہ نصیحت الولاط المسلمین اور جو مسلمانوں کے حکمراں ہیں ذمہ داران ہیں ان کے لیے خیر خائی کرنا ان کی خیر خائی کیا ہے ضروری ہے ہمارے نبی نے سب کہا دین خیر خائی کا نام ہے لوگوں نے کہا کس کے لیے کہا اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے اس کی کتاب کے لیے اور اس کے نبی کے لیے اور عام مسلمان اور جو مسلمانوں کے ذمہ دار حکمراں ان کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے مسلمان جو حکمراں ہیں ان کی خیر خائی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرنا ان کی باتوں کو ماننا ان کے خلاف خروج نہ کرنا ان کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے اور اس طریقے سے ان کی باتوں کو ماننا یہ سب کیا ہے ان کے خلاف خروج نہ کرنا لوگوں کو نہ اکسانا لوگوں کو نہ بھڑکانا جی ہاں اور یعنی یہ ساری چیزیں ان کی نصیحت کے اندر شامل ہیں وہ لزوم و جماعت ہیں اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا یعنی مسلمانوں کی جماعت ہے وہ جماعت جو سلب سالین کے نقش قدم پر چلنے والی ہے اور کتاب و سنت قرآن و حدیث کو سلب سالین کے نہج پر سمجھنے والی جماعت ہے صحابہ کی جماعت تابعین طب تابعین کی جماعت اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی جماعت ان کو لازم پکڑنا فعن دعوت ہم تو ہی تمہیں ہو رہا کیونکہ ان کی دعائیں ان کے پیچھے سے جو ہے محیط ہیں گھیری ہوئی گھری ہوئی ہیں یعنی اللہ ابامن کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی مدد کرتا ہے اور جو ہے کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جیسا کہ نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا تو ایک جماعت ہمیشہ سے قائم ہے اور وہ جماعت کون سی صحابہ کی جماعت تابعین کی جماعت طب تابعین کی جماعت اور جو ان کے نقش قدم کی پیروی کرے جنہیں ہم اہل حدیث کہتے ہیں سلفی کہتے ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر وہی جماعت ہے وہ تو ایسی جماعت کی حفاظت اللہ ابامن کرتا ہے آپ دیکھیں آج اس بے سور سامانے میں بھی الحمد اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے سب سے زیادہ انہی کی باتیں آج پھیل رہی ہیں لوگ کتاب و سنت کو صلب سالین کے مناج کو اور عقیدے کو الحمد لوگ اختیار کر رہے ہیں لوگ اسے قبول کر رہے ہیں الحمد کیونکہ اس کے اندر آسانی ہے اس کے اندر جو ہے غلو نہیں ہے اس کے اندر کسی کی تقصیر نہیں ہے یہ خالص کتاب و سنت کی یعنی کی طرف دعوت ہے الحمد اس لیے دعوت دیکھیے دن بدن پھیلتی جا رہی لوگ اسے قبول کرتے جا رہے ہیں کیونکہ دلیل کی بنیاد پر کتاب و سنت کے نصوص کی بنیاد پر یہ دعوت لوگوں کو دی جاتی ہے تو الحمد للہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ بدعت شرک خرافات اور اس طریقے سے جو غلط عقائد والے لوگ تھے ان کا دائرہ سمٹتا جا رہا الحمد للہ اور اس طریقے سے ان لوگوں کی جماعت یا ان لوگوں کی دعوت جو انبیاء کے طریقے پر چلتے ہیں جو صحابہ تعبین طب تعبین کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور اس طریقے سے اس کی طرف دعوت دیتے ہیں الحمد ان کی دعوتیں پھیل رہی ہیں ان کے اندر تاثیر ہے کیونکہ وہ کتاب و سنت کی دعوت ہے وہ اپنی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے بلکہ قرآن و سنت کی طرف بلاتے ہیں صلب صالحین کی طرف بلاتے ہیں جو ہمارے لیے معیار ہیں جو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں ان کی طرف بلایا جاتا ہے اس لیے الحمد للہ رب ان کی دعوت کے اندر برکت رکھا ہے بے سر و سامانی کے اندر بھی اس کے باوجود بھی الحمد سب سے زیادہ انہیں کی دعوت اور انہیں کا طور طریقہ آج دنیا کے اندر پھیلتا جا رہا ہے تو اللہ رب ہمیں اور آپ کو ان تمام وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دامین و صلی اللہ علیہ محمد والا علیہ و صابین ان شاء اللہ اگلے اگلے دن یا اگلے اتوار کو اگر زندگی باقی رہی تو آپ نے قیام تشریق میں جو خطبہ دیا تھا اسے آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کے بعد مرد الموت میں آپ کی جو وصیتیں تھیں انہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کرنا چاہیں گے اللہ تعالی ہم سب کو ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ